صلی اللہ رسول کریم سمیلا صاحب نے اور رات کو پوچھا تھا مردود اور مقبول کا پوچھا تھا جی, جی۔ ہاں۔ تو الطاف صاحب سے واقعے کی تحقیقات کروائی نا پوری اسے میں نے کہا کہ جا کر رہے آپ پورا واقعہ معلوم کر کے آئے اور آدمیوں کو گواؤں کو مل کے آئے ہیں تو انہوں نے سنایا واقعہ کہ کراچی کا ایک طالب علم اڈوٹ کالج میں پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ جو لڑکا رہتا تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا جی؟ وہ سدے کا رہنے والا تھا تو یہ لڑکا شراب اور فضولیات اور اس کے علاوہ پھر دین پر اعتراضات وہ کہتے کبھی یہاں گاڑی رکھ لے کبھی یہاں تک بڑھا دے کبھی کیا کر لے کہتے ہیں ان سے کہا کہ یہ گاڑی کا مذاق نہ اڑاؤ تو نہ اس طرح کیا کرو صاف شیو کر کے پھرو تو اس نے اس بات کے علاوہ اس نے مذاق اڑایا اتفاق کی بات کی طلبا ڈیرسمین خان سیر صفات کے سیر و سیاحت کے لیے گئے جسے آپ لوگ ٹور کہتے ہیں جی سیر و سیاحت کے لیے گئے تو وہاں اس کو بچھو لڑائی بچھو اڑس اس کو وہاں پر کوئی جھوپڑوں میں جو دریا کے کنارے یہ رہتے ہیں لوگ ان نے کہا اس کو دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا دم کرنے کے لیے لے گئے وہاں تو لٹایا ہوا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں لیٹے لیٹے سانپ لیا کر ڈس گیا اس کو یہ لوگ لے کر آئے پشاور کو اب وہ کراچی دور جگہ تھی تو اس کو لا کر یہاں انہوں نے خیبر میڈیکل کالج کا جو مارسی یونٹ ہے مردہ خانہ اس کا جو شعبہ ہے ہمارے کالج کا شعبہ ہے اس کا قانونی شعبہ ہے اس میں رکھا جی دو ہفتے تک انتظار کرتے رہے تو کوئی نہیں آیا جی پوچھنے اس کے والدین کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا کوششیں کرتا رہے کچھ نہ ہو سکا موت کے لیے تم نے نہیں کی ہوئی ہوتی نا کہ اپنا آتا پتا ساری چیزوں کا بندوبست <laughs> ہمارے تو خیال ہے کہ ہم نے تو مرد ہی نہیں تو دو ہفتے جب نہیں آیا تو ان کے دوسرے اس کے ساتھی تھے جو کہ سواد کے رہنے والے تھے وہ بھی بہت مالدار لوگ تھے لوگ بہت مالدار تھے تو وہ بہت مالدار لوگ تھے اور اسی طرح فضولیات والی زندگی انہوں نے کہا کہ ہم سواد لے جا کر دفن کرتے ہیں اس کو تو یہاں یہ کچہ میں تابوت بنتے ہیں نا پانی بناتے ہیں تابوت لے کر اس کو اس میں ڈال کر دفن کر دیا وہاں اب اس کے والدین آئے جب والدین آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بیٹا آپ کو دفن کر دیا خیر نے بڑا ہنگامہ کیا ان کو ڈال تھی پھر پولیس کو لے کر آ گئے آپ پولیس کی میت میں نے کہا جی ہم قبر کھولتے ہیں لڑکے کا کیا نام ہے جو رابی ہے تو پورے واقعے کا رفیق اللہ رفیق اللہ اس میں رہتا ہے کوسرا مسجد کے پاس رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے وہاں پر اس کو قبر اس کی کھولی جب قبر کھولی اور آخر میں اس کے قبر کے اندر جو بالکل چھوڑ دیجیے گا جس پہ ہمارے صوبہ سارے کے لوگ لاحت کہتے ہیں اور اس کی اینٹیں جو ہٹائی کہتے ایسی بدبو اٹھی اندر سے کہ وہ جو دو سات والے اس کے کلس ولس تھے وہ بھی بیوش ہو گئے اس کے ماں باپ بھی بیوش ہو گئے تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں چونکہ کشمیر کے جھاڑ میں لڑا ہوا ہوں اور میں یہ مرنا مارنا مردے وغیرہ سب میں نے دن رات ہمارا میں گزر ہوا ہے تو اس میں کہتے تو اوشواس بحال رہے یہ تو اس کے تابوت کے جو کناروں کے تختے تھے یہ ٹوٹے ہوئے تھے ٹھیک تھے والے تختے کو جو ہٹایا گیا تو آدمی اندر اس طرح تھا کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں اس طرح ہوئی تھی اور اس کی یہ ٹانگ اس کرنے پر تھی اور یہ ٹانگ اس کرنے پر فٹ بال بنا ہوا تھا اور اس کی ساری جگہ پر بچھو چمکے ہوئے تھے ایسے بچھو تھے جن کے پیٹھ پر بال کھڑے ہوئے تھے اور جو بچھو اس کے جلد تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو اس کا ایک ایک لمبی سونڈ اندر کی جو اس کی جلد تک تھے تھی ماں باپ نے یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بس اب بند کر دیں بس واپس گئے وہ تو جو اس کے تو دوسرے دو یار تھے شراب کے باپ کے امن والا ام پہلا جو تھے بتائے ہوئے ان کی زندگی تبدیل ہوئی ایک ان میں سے کہاں پر ہے جی ایک امریکہ میں ہے دوسرا نہیں یہ تو وہ رفیق اللہ نے کہا کہ جب آئے تو میں تمہاری ان سے ملاقات کرا دوں گا سبحان اللہ یہ عجیب و غریب واقعہ سنا نے یہ اور اور پھر پشچم ایک دوسرے میں گھسنا اور یہ عجیب و غریب وہ سامنے پوری بات سامنے آئی جی تو مردود اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اگر خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہانیوں کی کتاب ہے بڑی دلچسپ ہے بڑی سبق آموز بھی ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اردو عربی عربی ادب میں تو نفحت الیمن اور نفحت العرب بڑی زبردست کتابیں ہوتی تھی نا اور فارسی میں بھی گرستان شادی جو تھی تو زبردست چیز تھی بوستان بڑی صاحب پڑھی آپ نے ہاں۔ بوستان کیوں کسی تھی ہاں تو اشار جو جی رہے وہ کسی ان پکے ہاں، گلستان کے ہو گلستان کے ہو اشار جی ہے سبق ہاں تو گلستان تھی فارسی میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے بہت زبردست تو اردو کے لیے بھی سرمائی کی ضرورت تھی تو اردو کے لیے بھی لکھوائی انہوں نے طے کی کتاب ہے جو جب میں چلا جاتا ہوں چھٹی ہوتی ہے ثاقب صاحب اس میں سے درد کی جگہ پڑا کرتے ہیں تو اس میں شیخ دھان کا واقعہ لکھا ہوا ہے دھان سے تو وہی ملے سر آج کی عربی والے آئی نہیں جس کا معنی بتایا ہاں, ہاں، دہان اور دوہن سے تو وہی دوہن دوہن سبغ للآکلین ڈاکٹر سیال صاحب ہوتا تبھی بتا دیتا ہے دہن تیل جی بھائی صاحب تیل تیل تیل تو دھان پیڈ کو بھی کہتے ہیں جو روغن نہیں لگاتے اس کو بھی کہتے ہیں اور وہ تیل کو بھی کہتے ہیں تو یہ تیل کا تاجر تھا ہاں جی وہ جو آئے تھے زیتون دلّہ شرفیت ولا شرفیت اچھا جی تو خیر جی یہ اللہ صاحب اب بھی ڈرتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں ہاں جی پورا زندگی وقف نہ کرے آدمی تو وہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا جی انہوں نے لکھا واقعہ کہ آدمی کی وفات ہوئی تو مکہ مکرمہ تو دو دو تین تین چار چار جنازے آتے ہیں اور وہ پھر ان کو دفن کرتے ہیں تو شاید اس اس زمانے میں اس طرح ہو کہ لمبی قبر اکٹھی کے ایک آیا اس کو دفن اکیلا اندر دوسرے کو دکیلا اندر دوسرے ہاں جی۔ کو وہ کہتے ہیں یہ شیخ دان کہتے ہیں کہ ہم دفن کر کے آئے آدمی کو ایک عالم کی وفات ہوئی کو دفن کر کے آئے دوسرے دوسرا جب دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس جگہ کو کھولا قبر کو تندر دیکھا کہ وہ عالم نہیں اور وہاں پر جو ہے تو ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے تو اس آدمی حیرت کا اظہار کیا ہے شیخ دھان نے تو مختلف جگہوں کے لوگ جو دفن میں شریک تھے وہ آگے ہوئے تو ایک فرانس سے آیا ہوا تھا تو وہ جو آگے ہوا آدمی فرانس کا مسلمان سے یہ تو لڑکی اس کو میں ٹیوشن پڑھایا کرتا ہوں فرانس پیرس میں فرانس میں یار اللہ صاحب میں بڑی حیرت ہوئی مجھے واپس ہوا تو جب پوچھا تو اس کو پتا چلا کہ جن دنوں یہ حج عمرے پر تھا ان دنوں اس لڑکی کی وفات ہو گئی تھی اور دفن ہو گئی تھی اب اس کو جو ہے تو مزید وہ ہوا تجسس ہوا تو اس نے جو ہے اس کی قبر کو کھلوایا جب قبر کو کھلوایا تو اس قبر میں وہ مولوی صاحب پڑے ہوئے تھے اور وہ لڑکی نہیں تھی وہ لڑکی بیت اللہ شریف کے جنت الباللہ کا قبرستان جس میں خدیت القبر رضی اللہ دفن ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ دفن ہے اس میں پڑی ہوئی تھی اب ان کے حالات کا محسوس ہوا لوگوں کو کہ کیا حالات ہیں تو جو عالم تھے ان کی بیوی سے پوچھا مسئلہ تو نے کہا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائی مذہب بڑا اچھا مذہب ہے کہ اس میں حوصلے جنابت نہیں ہے اس سے جان چھوٹی رہتی ہے اور یہ لڑکی جو کہتی کہتی تھی کہ اسلام مجھے پسند ہے اور خاص طور سے اس کے پردے کے احکامات مجھے پسند ہیں شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ دفن ہوں بڑی چاہت ہوتی تھی تو کہتے ہیں رات کو خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں تو وہ مردوں کو ڈھو رہے ہیں مردے ڈھو رہے ہیں پیٹ پر اٹھا کر تو میں نے پوچھا یہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سننے کا جن لوگوں کا ایمان کے بغیر خاتمہ ہوتا ہے یہاں ایمان کے بغیر ان کا خاتمہ ہوتا ہے ان کو ہم یہاں سے نکال کر باہر لے جا رہے ہیں میں نے پھر جو ہے تو میری یہ چاہت ختم ہوگی ایمان کا خاتمہ جو ہے یہی چاہت رہی خاتمہ بل ایمان گئے تو یہی بڑی بات ہے سبحان اللہ جی ہمارے رتنفر صاحب نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا جی میں گھر گیا تو ہماری بڑی بہن ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اندر گر گراؤ تو میں تصویر بتاؤں کہ تصویروں کا مخالف ہو اور بارہ یہ ایک تصویر تمہیں میں دکھاتی ہوں اس کو دیکھ لو تو کہتے ہیں جی کیا ہے تو کہتے ہیں آدمی ہے اس کو سانپ لپتا ہوا ہے تو وہ نے کہا کہ کیا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ ایک جنازہ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے مسلم حرام ہے اس میں یہ جنازہ اندر لے جا رہے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے اور وہاں پر وہ اس کو سام لپٹا ہوا اس پہ اس کو اٹھانے نہیں دیا اندر لے جانے نہیں دیا یہاں تک کہ پھر جو ہے یہ اندر نہیں لے جایا گیا اس کا جنازہ تو لوگوں نے نے کہا تیس سال اس کی دکان رہی ہے بیت اللہ شریف کے سامنے اور اس پر نماز نہیں پڑی تو کہتے یہ تو پھر کہتے میں ایک آدمی سے میری ملاقات ہوگی کیوں ارے اور بھی کہہ رہے تھے نے کہا کہ اس واقعے میں میں خود موجود تھا صاحب نے کہا کہ تو میرے آنکھ کا دیکھا ہوا واقعہ ہے آخرت کے حالات ہیں جی ہاں جی اور جی حالات سب پر آنے والے ہیں سوچنا ان کے لیے سب اٹھتے ہی آدمی کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلی سوچ جو اٹھتے ہی آپ کے دل میں آتی ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کے جب اٹھتے تھے تو اس وقت آپ کی ایک دعا ہے تاجر کے وقت لمبی دعا ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے تھے کہ اس میں اللہ مجل فی قلبی نورن وفی بصری نوران وفی سم سمی نورن رفیق عظمی نورن یہ بہت لمبی دعا اللہ میری دل میں آنکھ میں کان میں ہڈی میں پٹھوں میں جلد میں بالوں میں نور کر دے اور یا اللہ سے نور نور نور کر دے یا اللہ مجھے مکمل نور کر دے لمبی دعا ہے اللہ اللہ اللہی سنان علی کا کما نہیں تعلق نفس کس طرح کی وہ پڑتا تھا اس کو تو وہ یعنی آدمی کو اٹھتے ہی جو خیال آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب صبح کے بعد جاگتا ہے نا اس کو جو خیال آتا ہے یہ اس کے باطن کا حال ہوتا ہے تو اگر وہ خیال درست نہیں آیا ہے اٹھتے ہی اٹھتے ہی بلا یاد آتی ہے بال اور پائی اٹھتا ہے نا تو بلا یاد آتی ہے اسی کا نام تذکرہ واپس ذہن میں چل پڑتا ہے کیونکہ باطن میں جو چیز گڑی ہوئی ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے اگر ہمارے خیالات درست نہیں ہیں تو ہم کچھ کلم نیک کلم کلمات ذکر کے کلمات اللہ کی یاد کے کلمات کے ذریعے سے ان کو درست کر لیں یا تو خود درست ہوتے تو اور نہ ہو تو دھیان کا رد متبادل دھیان سے ہوا کرتا ہے دھیان کا رد متبادل دھیان سے ہوا کرتا ہے اس لیے تعالی رحمۃ اللہ نے اس پر تفصیلی بات لکھی ہے کہ جو عشق ہو جانا یہ فیل اختیاری ہے اس آدمی نے خود اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوتا ہے ہاں جی؟ تو عالت جیسے ہی کہہ دیا نا کہ یہ آتے شغالت کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے بنے کیسے ہو شہر عشق پر زور نہیں یہ آتے شغالت غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے تو آتا یوں ہے کہ آپ کسی شکل کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آنکھ کا کیمرہ اس کی تصویر کو دل کی پریڈ پر اتار دیتا ہے اب آپ آتے ہیں تو وہ دھیان میں آتی ہے شکل دھیان میں آتی ہے تو آدمی جو ہے بادن کی آنکھ جو دھیان والی ہوتی ہے اس سے اس کو دیکھنے لگتا ہے خط و خال کو دیکھنے لگتا ہے ان پر دھیان جماتا ہے تو وہ تصویر اندر اجاگر ہوتی جاتی ہے پکتی جاتی ہے پکی پکی پکتی ہوتی جاتی ہے پھر آدمی کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی رازدان بنائے جی، اور اس کے سامنے تذکرہ کرے جی تو چپکے سے کسی کو رازدان بناتے اس کے سامنے تذکرہ کرتا ہے اور ہمارے اب زیادہ ہم کر رہے تھے تر کے واقعے تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے تو وہ کسی نرس کی محبت میں مبتلا ہو گئے تو میں ڈیوٹی پر گیا جی ہمارے وارڈ میں تبدیلی ہوئی ہے جی نئی نرس آئی ہوئی تبدیل ہو کر گئی تو یہ اللہ تبدیلی کیسے ہوگی جی۔ تو دفتر والوں کو نے کوشش کرا کے اس کی تبدیلی ہمارے وارڈ میں کی کہ وہ اس کے وارڈ میں تبدیلی ہو تاکہ حفاظت میں رہے اب اس کا اس کو دیکھنے کے لیے ملاقات کے لیے آ رہا ہے جی تو کسی کو کوئی شہ محبوب آپ اس کے خلاف بات کریں تو اس کا آپ سے تعلق کٹ جاتا ہے آپ جس کو بات کرنا چاہیں اس کو پھر پسند نہیں آتی ہے تو اس سے پہلے مجھ سے کہا کہ دیکھو نا جی دیکھو نا ڈاکٹر صاحب کیسی معصوم صورت ہے اور کیسی ہے اس کو راجدھان چاہیے یعنی نے کہا اس کو بات کا رد کریں تو اس کا تعلق ہی کٹ جائے گا خیر جی اس کی بات کو میں نے کان بھر کر جو سنا اور اس کا دل بڑا خوش ہوا کہ ایک آدمی تو ہمیں نصیحت نہیں کر رہا کم از کم ایک آدمی تو رازدان تو ہے ناسک نہیں ناسک نہیں ہے جی ناسک ہو گیا نصیحت کرنے والا جی یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی طریقہ بتاتا چارہ بتاتا طریقہ بتاتا تھا کہ ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا کوئی غم گسار ہوتا جو ہم غم محسوس کر رہے ہیں ہمارا کوئی ساتھ دیتا ہے اور دور سے سارے داسے بنے ہوئے نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو جائے گا تم چھوڑ دے اس خیال کو تو یہ کر لے وہ کر لے آگے تو ہمارا صوفیہ کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ تیرنے کا ہوتا ہے دریا میں ساتھ ساتھ تیر رہے ہیں آپ ہاں جی اور آج بھی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا دھکا دے رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ دھکا دے رہے کہ یہاں تک کہ جب وہ ایک گھنٹے کی تیراکی کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے لگایا ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا خیر اللہ کی شان جو کچھ اس کا ہوا تو اس بلا سے جان چھوٹی اللہ نے جان چھڑائی تو آپ وہ آدمی کہتا ہے راجدھان ہو کہ ہم اس کا تذکرہ کریں اور کہتے کوئی اس کا تذکرہ کرے تو ہم سنیں کوئی تعریفیں کر رہا ہوں ہم سنیں اس کو تو یہ آپ اس پر اپنے باطن کا زور لگاتے ہیں تو جب باطن کا زور لگتا ہے تب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس غیر ایک یعنی نظر کے بعد اتنا کام آپ نے خود پر خود کیا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ اتنا کام کرتے رہے ہیں جی اس کے نتائج نکلے جی؟ تو اس جو پہلے خیال کو متبادل خیال سے دفع کرنا ہوتا ہے تو آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے ورنہ ہر قدم پر پھنستا جاتا ہے آدمی پھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا مستقبل خراب ہونا صحتیں خراب ہونا صحیح سالب آدمی کا نشے باز ہونا پاگل ہونا یہ تو ہم یہ میں چالیس سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں اور پوری داستان ہے میرے پاس ایک انسانوں کی اس کو کیا ہوا اس کا کیا انجام ہوا اور کہاں جا کر ٹھکانا ہوا تو یہ نتائج ہوتے ہیں جی خصوصاً نومری میں تو انسان کو میں چسکوں کا ہی مزہ آتا ہے مقاصد کا اور میرے لیے کیا قریب کا مستقبل جو یہ دنیا ہے اور اس سے زیادہ قریب کا مستقبل جو آخرت ہے اگر جزائر میں دور نظر آتی ہے وہاں کون سی چیزیں میرے لیے مفید ہیں اس انسان کو اور بابروں کو خصوصاً اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا بڑی ہم نے دعائیں مانگی یہ شعبہ جو یہاں پر تھا نا بہت لڑکیاں اگر جمع ہو گئی تھیں اللہ نے اس کو یہاں سے ہٹایا مسجد کے پیچھے تو اللہ کی شان کے وہ دو دو سال میرے پاس گاڑی نہیں تھی میں پیدل یہاں سے جایا کرتا تھا تو یہ گاڑیاں کھڑی اور یہ میک اپ کیے لڑکے اور لڑکیاں اور جو وہ وہ کیا کیا, کیا کر رہے ہیں چہل چہل اور اس کو کیا کہتے ہیں کیا صحیح صاحب جی چل کر دینا ہاں جی جس کو آپ لوگ چیٹنگ کہتے ہیں نا اس کے لیے ایک لفظ ہے اردو میں چہل نہ پتنی کچھ لفظ ہے اس کے لیے ہاں جی ہاں وہ جو کر رہے ہوتے تھے نا تو میں بات سے گزرتا تھا کہتا کہ بچو نہ کوئی گئے گا تاسوانی سات سات سو کہہ دو والا گھر کہ بچے تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ چالیس سالہ یونیورسٹی کی تاریخ ہوگی دیکھا ہوا بوڑھا تمہارے پاس سے گزر رہا ہے یہ بھی تم میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے بارے میں ایک ایک بات کہہ سکتا ہے کہ تیرے یہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہ بزرگی اور وہ نہیں ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے ہمارا یہ بات ہمارا تجربہ ہوتا ہے اور تجربہ پورا جب پچھلا عرصہ گزرا ہوا ہے اس پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے پاس جو ہے تو کیس ہسٹریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کیس ہسٹری تمہارے پاس جو ہے یعنی رویداد ہوتی ہے لوگوں کی جو یہاں پر مار کے گزرے اس کی روداد ہمارے پاس پڑی ہوئی اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اس کی روشنی جو ہم اس بات کو کہتے ہیں تو سنبھل کے چلنا ہوتا ہے جی با مقصد ہو کر سنبھل کر چلنا ہوتا ہے پھر نتائج مستقبل کے ہاتھ آتے ہیں وہ ہمارا ایک اس کو میں کراچی سے لے کر آیا تو یہاں اس کو داخل کیا کالج اسکول میں وہ اس کو جب بھی میں دیکھوں تو وہ ہمارے جو ہمارے علاقے میں جتنے ملازمین تھے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے جب اس کو دیکھوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے مردا کے ساتھ بیٹھنا اصلاح کی نیت سے ادیض شریف میں اچھی بات آئی ہوئی ہے لیکن وہ میرے لیے ہو گئی خورشید صاحب کے لیے ہو گئی قریش صاحب کے لیے ہو گئی ہم لوگ بیٹھے باقی باتیں مکمل کر چکے ہیں ہم بیٹھے تھا کہ ہمارے اندر راجی پیدا ہونے گاڑی سے نکل کر آدمی آتا ہے تو اتنا اس میں کمرہ کے ساتھ بیٹھے کہ بگلے سے نکل کر آدمی آتا ہے تو کے ساتھ بیٹھے نوبر لڑکوں کا بچوں کا بیٹھنا اس بات کی لامت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اسی چیز کو پسند کر رہا ہے کہ جو اس میں ہی لگی ہوئی پڑھائی کی جو اس کو دیکھا تھا وہ بھی اس کی کچھ خاص نہیں تو میں نے سوچا کہ اب یہ میں جتنی کوشش بھی کروں اس کو جتنا آگے لے جاؤں اس سے کسی کام کا آدمی نہیں بننا ہے سوچ نہیں ایک آدمی کی تو میں نے کہا برفار یہ کورس میرے ہاتھ میں ہے اگر یہ تم داخلہ بھی تمہارا کرا دوں گا پڑھ لو تو کچھ پڑھا بھی دوں گا پاس بھی جاؤ گا تم تمہاری ملازمت کی کچھ کر لوں گا اور پیسے اس کو میں نے مذاق میں کہا کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اتنے موٹے ہوئے ہوگے اتنا تمہارا پیٹ ہوگا جی اور میں تم سے قرض لے رہا ہوں گا خیر میری بات مان لی اس نے کر لیا جی کو گاؤں میں اس کو بلازمت کروائی اس کے والدین نے کہا نہیں ہم لے جاتے ہیں لے گئے جی کراچی اس کو لے گئے تو کافی عرصے کے بعد میں گیا وہاں پر تو وہ اس کے بڑے بھائی وغیرہ وہ لینے کے لیے مجھے آئے ہوئے تھے تو ایک آدمی بڑی بہت بہت موٹا آدمی ہے پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے ایسے طالبان والی اور وہ بھی بڑا سامان رکھ رہا ہے بڑی خدمت کر رہا ہے میں نے کہ کوئی دوست ہوگا جو اچھا آدمی ہے اچھا آدمی نظر آ رہا ہے دوست کا کوئی یہ بھی خدمت کر رہا ہے جب گھر پر ہوتا ہے تو ٹیکسی کو اس نے کسی کو پیسے نہیں دلانے دیے اس نے پیسے دیے جی۔ اور جب گھر کی طرف سے ملے گئے تو پھر میں نے اس کو پہچانا میں نے کہا یہ تو اور جی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو اس کہا کہ واپسی کا ٹکٹ بس میں ہی خریدوں گا جال کا ٹکٹ نہیں خریدنے تو میں نے کہا خدا کر رہا تو میں نے تم سے نہیں لیا سائز دوبارہ وہ ہو گیا جو میں نے کہا تھا اور جو ہے یعنی اس میں قرضہ تو نہیں لیا میں نے بس ٹکٹ صاحب نے ہمارا لیا نا جی وہ بات پوری ہو گئی در درسہ پہلے آپ سے کہی تھی جی تو خیر یعنی ایک مختصر سے مقصد پر ڈال دیا آدمی کو شارٹ کٹ پر ڈال دیا جی ایک آدمی اسٹیبل تو ہو گیا نا مستحکم تو ہوا زندگی میں اور ہمارے ذات بار بار کہا کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں معاشی طور پر کسی نہ کسی درجے مستحکم نہ ہوئے تو آپ دن پر نہیں چل سکیں گے تو والدین جو اپنی اولاد کو روتے رہتے ہیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مستحکم نہ ہوئے تو کل آپ دن پر نہیں چل سکیں گے ہاں جی اب ہر کوئی تو ابراہیم ردم نہیں مر سکتا ہے کہ تخت شاہی سے اٹھ کر آ گئے اور لوگ دکے دے کر بازار مار رہے ہیں کوئی بال کھینچ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہاں جی اور خوش ہو رہے ہیں سے کہہ رہے ہیں تیرا یہی حشر اچھا ہے تذکرت سولولیا میں لکھا ہے نا تذکرت سروسولیا میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار ہو گئے شاید تو مزدوری نہیں کر سکے یعنی بھوک جب ہوئی تو میں گیا کھجور کے باغوں کے پاس جہاں گری پڑی فالتو ربی کھجور گرا دیتے ہیں کوئی اٹھاتا نہیں کہ وہ میں نے جمع کی جمع کر کے جھولی بچیا بچا دیکھا مار کے ادھر گرا دیا کھجور نے ساری چھین لی کہتے پھر بھری میں نے پھر بچوں نے دیکھا دیکھا گرایا چھین لی کہ چالیس مرتبہ گئے تو میں نے جھولی بھری اور چالیس مرتبہ لوگوں نے دیکھا دیکھا کر گرایا اور مجھ سے لے لی تو پھر غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ تو تو اس سے اس بات کا بدلا لیا ہے جو جب تو بادشاہ تھا تیرے سامنے چالیس مسلح محافظ جو ہے تم ننگی تلوار کے ساتھ چلتے تھے چالیس گارڈ چلتے تھے آج کل کمانڈر ہوتے ہیں جی یہ موت سے بچائیں گے ہے کہ سر سداخ ہو جائے گا کہ اس بات کا بدلا دیا جو تیرے آگے چالیس محافظ ننگی تلوار لے کر چلتے تھے پیسہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ نیت کی ہوگی فاقے اٹھا اٹھا کر مرنا ہے لیکن اللہ کے حکم سے چمٹے رہنا ہے ایسے تو کم ہی کوئی ہوتا ہے جی ہم اور آپ تو احسانی بندے ہیں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کہتے ہم تو احسانی بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرام و راحت سے رکھتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں جی خیال ہوتا ہے کہیں متقی ہو گئے حالانکہ اللہ کے اتنے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں آرام راہ سے رکھا ہوا ہے اس لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں جی تھوڑی سختی آ جائے تو پھر پتہ چلے ہاں جی اور بہت یہ میں ساتھی سے کھا کر تو ہم نے تو ایک یہ ساتھی کہا کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے بڑی ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے جی بڑی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے جی بڑے بیدار آنکھیں آنکھیں چار ہوں دل مغذ بیدار ہو آنکھیں چار ہوں سب طرف آدمی دیکھ رہا ہو ہاں جی اردو کے محاورے ہیں نا سے کہا ہم نے تو ایک ڈپلومیسی سیکھی ہے ایک ڈپلومیسی سیکھی ہے ہاں، بہت آسان ہر جگہ کامیاب ہے آنکھیں بند کیے ہوئے درست ہے کسی غم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اور وہ شریعت ہے آنکھیں بند کر کے اس پر چلو جی ہر جگہ محفوظ ہو گئے اس کی ترتیب ایسی ہے اور جس جگہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہوئی ہوئی ہوتی ہے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس پر وہ مصیبت ہوئی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے فرید صاحب جب کہ ان کی بہو کا کیس ہوا وہ آسمان جہانگیر کے ساتھ کیا آسمان جہانگیر اس کی بہو کا ڈاکٹر سر تھا ہمارے ایڈاف ڈپارٹمنٹ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر اس کی بیوی کے خان سے لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی اخباروں کو ساری چیزوں کو پڑھنے والی لڑکی تھی آسمان جہانگیر کو بھی پہچانتی تھی اور اس کو لگا اس کو بلا لیا جی جب بلا لیا تو اس نے اس کو اٹھا کر پہلے خان سے طلاق دلائے بغیر ایک میجر کے حوالے کر دیا اس کا نکاح میں دے دی اس نے کیونکہ وہ تو وکیل ہے اور وہ یہ تو نکاح طلاق کے مسئلے پڑتے رہتے ہیں وکیل تو جو گمراہین سے پھیلتی ہے اللہ تو خیر باپ اس کا کٹر پٹھان آدمی تھا محمد قبیلے کا آدمی تھا اس نے نوکر کو ساتھ دیا اس نے کہا کہ پرفدار میں جا کر اس کو سمجھاؤں گا اور لے کر آنے کی کوشش کروں گا اور اگر بات میری بات میری نہ مانی پھر تو نے ایک دو نہیں دیکھنا ہے بس گولی اس سے پار کرنی ہے خیر ہو گیا اسے سمجھایا لڑکی نہیں آئی بس ہو گیا پیچھے ہٹا نوکر نے ماری گولی اور وہیں اس کو ڈہر کر دیا یہ نہیں کہتا ایسی باتیں کرنی چاہیے یہ غیرت جو ہم پٹھان لوگ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ شرعی غیرت نہیں ہے اس کو شریعت کے قانون کے حوالے کرنا ہوتا ہے جو شریعت کا فیصلہ ہو ہم کا نہ دا و زما عزت سوال عزت تو وہ جو شریعت ہاں جی؟ عزت وہ ہے جو شریعت تو خیر یہ جی، وہ ہمیں پتہ چلا یہاں تو افسوس ہوا تو کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت پردے کے احکامات کا شریعت کہہ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں ناگوار گزر رہا ہوتا ہے اس وقت بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے اور جب ان احکامات کے ٹوٹنے سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے قتل مقاتلے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں کیا کیسے ہو گیا یہ کہاں سے ہو گیا یہ تو وہ ہوا جو تھی خود کیا نا دادا رے بجے کم کا کا جو تھی بویا اس کو کاٹ رہا نا جو تھی شریر کے حکامات توڑے اس کے نتائج نکلنے آپ ہیں ہاں جی جو نے محنت کی ہے اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے تو فضول طالب علم جو ہوتا ہے سارا سال مزے اور لطف اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن سارے مزے اور لطف جمع ہو کر نتیجے والے دن اس کے سر پر ایک بوجھ بن کر آ کر گرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھانے والا طالب علم سارا سال تکلیفیں اٹھاتا ہے پھر وہ نتیجے والے دن ایک خوشی ہوتی ہے جو اس کو ملتی ہے یہ پشتو کا محاورہ ہے نا من من گٹھی تو ایک سال میں جو سکڑا تھا نا سوکھ گیا تھا اب یہ تین دنوں میں من من وہ موٹا ہو جاتا ہے اس خوشی سے جو اس کو مل رہی ہے تو لہذا زندگی مقاصد پر اور ترتیب پر لانی ہوتی ہے بجائے مقاصد کے مفاصد پر زندگی ہو اور بغیر ترتیب کے بے ترتیبی پر ہو تو ان آدمی نے کچھ حاصل نہیں کرنا ہوتا ہے اور کل ڈاکٹر سفیر آئے ہوئے تھے میرے پاس تو اسے میں نے کہا کہ یہ کاغذ میری الماری میں رکھو تو اس نے الماری میں رکھا اس نے کھولا اس کو بند کیا کیا بھی مجھے میں نے کہا الماری تو بند کر لی اس نے کہا جی بند کر لی میں نے کہا اس الماری پر میں آدمی کا امتحان لیا کرتا ہوں کہ اس کو میرے بتائے بغیر جو آدمی بند کر لے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ فہم حاصل ہے کہ یہ سلسلے کا فیض حاصل کر لے گا جس کو بند کرنے بٹ کے پھر مجھ سے پوچھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی مسائل کو سمجھ نہ کرنا نہیں جانتا اس میں کچھ وہ ہے خرابی اس میں الماری تو یہ آپ لوگوں کی نقل و حرکت کو ہم دیکھتے رہتے ہیں جی اور بے مقصد آدمی کے اندازے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی روحانیت حاصل نہیں کر سکنی آتا جاتا رہے گا دعا میں شامل ہونا بیان سننے کا سواب ہو گیا اور دعا میں شامل ہوا کہ کوئی دعا اللہ نے قبول کر لی کسی کی برکت سے مجلس میں کسی آدمی جاری ہوئی مسئلہ بھی حل ہو گیا لیکن سلسلہ یہ چیز نہیں ہے سلسلہ تو کمر باندھ کر ایک مقصد زندگی گزارنا ہے ترتیب والی زندگی گزارنا ہے یعنی ایک محنت اور مشقت کرنی ہے اور سو کر نکلنا ہے پھر کچھ حاصل ہونا ہے اور تھوڑا تھوڑا نفس کا تقاضے ہمیں متاثر کر لیں اور اپنے پیچھے چلا دیں تو کسی کام کا ہی نہیں ہوا تو جیسا کہ سیاسیوں کی بس جا رہی ہے جی بغیر کرائے کے جی سب اس میں گاؤں جمع ہو کر بیٹھ رہا ہے اللہ اکبر اور وہاں جا کر ہلڑ بازی کی اب وہاں جا کر کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس دوپہر کے کھانے کے پیسے ہی نہیں اب بھوکا پھر رہا ہے اور سیاسی کو کیا کرنا تو بازی کرانی ہے اپنی جو ہے کرسی چمکانی ہے اور کل جو ہے تو اپنا مستقبل سوارنے کے کوشش کرنی جو ان کا مقصد بنا ہے کہ مال ہو جا ہو مال ہو اقتدار ہو یہ چیزیں اور پھر رات کو جو پھر خالی بس میں بیٹھ کر بھوکا پیسہ آ کر گھر کو پہنچ جاتا ہے اور گولی چلے تو اس کا اور چارہ اس کو کہتے ہیں گارا کہتے ہیں جب شہر کو شکار کرنے اس بکرے کو آگے کھڑا کرتے ہیں نا اس کو گارا کہتے ہیں شکاریوں کی اصطلاح میں ہاں جی؟ تو یہ اس کا حال ہوتا ہے بے مقصد زندگی تو بامقصد زندگی کسی نے حاصل نہ کی اگر کسی کام کا نہیں جنوبی افریقہ میں تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں فلاں فلاں لوگوں کے پاس کچھ دن گیا آیا تو انہوں نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا کہ کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں ہوتا ہے کہ سب دنیا ہے سب پانی ہے سب کسی کام کی نہیں ہے تم آئے یہاں پر رہے تو مجھے یعنی وہ جذبہ ملا جسے آپ لوگ انیشیٹو کہتے ہیں مجھے جذبہ ملا میں نے ایک امتحان پاس کیا تو اس پر میری یہ پروموشن ہوئی اور دوسرے پر کہتے ہیں میں نے داخلہ لیا تو کیا تمہارے آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے دنیا کے کاموں میں انسانوں کی خدمت کے لیے لگنا ہے اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے لیے حلال روزی پیدا کرنے کی نیت سے دنیا کے کاموں میں لگنا ہے کیا اس کے بعد جذبہ بنا جی ہمارا ایک علاقے کے اسپتال کو سنبھالا آپ دوسری جگہ جو ہے بھیج رہے ہیں جس اس علاقے کو سنبھالا تھا نے کام دیا مسجد بنی لوگ مسلمان ہوئے اسلامی فضا بنی تھی تو آپ کوئی بات پوچھے جی پانچ منٹ پر ختم کر کے دعا کرتے ہیں اور ابھی آپ کو رخصت کرنا ہے پھر میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ شاء پور جا رہا ہوں کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں گے جی۔